اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ڈوبا کے مبلغ حضرت مولانا خبیب احمد صاحب وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں حضرت مولانا خبیب احمد صاحب مبلغ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ڈوبا الحمد للہ الحمد للہ والصلاة والسلام على من لا نبی علام اما بعد آباد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لو بعدي نبي نبی عمر بن الخطاب او قال عليه علیہ والسلام صدق اللہ العظیم ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا رہزن تو ملیں گے رہبر نہ ملے گا ڈھونڈے گا زمانہ ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈے گا زمانہ ثانی محمد ثانی تو کیا سایہ بھی نہ ملے گا حضرات واجب الاحترام بھائیو دوستو بزرگو ختم نبوت کا عقیدہ پوری امت مسلمہ کا متفقہ اجتماعی عقیدہ ہے جو ہر مسلمان کے خون کی ایک ایک بوند میں رچا اور بسا ہوا ہے جس کو نکالنا ناممکنات میں سے ہے جو آیات مقدسہ میں نے پڑھی اس کے اندر تین باتوں کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نمبر ایک الیوم اکملت لکم دینکم نمبر دو اتمم تو علیکم نعمتی نمبر تین و رضیت لکم الاسلام دینہ ان تین باتوں کو کہ اتمام دین کہ اليوم اکملت لکم دینکم کے دین تمام تر ہو گیا مکمل ہو گیا اور یہ آیت مبارکہ نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے قرآن پاک کی جو حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پہلا اور آخری حج جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و پیش ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر موجود تھا اس میں جناب جبرائیل امین تشریف لائے اور اس آیت کا اعلان فرمایا کہ لکم تو آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین اللہ نے کامل کر دیا اکمل کر دیا دوسرا فرمایا و اتمم تو علیکم نعمتی کہ آج کے دن اللہ نے اپنی نعمت تمام کر دی اگر ہم بالفرض دیکھیں کہ آج بھی اللہ کی نعمتیں کروڑوں اربوں کھربوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اس نعمت سے اتمام نعمت نعمت نبوت مراد تھی اور کوئی نعمت نہیں جو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ آج کے دن نعمت نبوت میں نے تمام کر دی تیسری بات جو ارشاد فرمائی کہ ورضی الاسلام دینا کہ آج کے بعد اللہ کی ربوبیت اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی اور جنت کا حصول سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کے اندر ہے اسلام کے علاوہ اب یہودیت نصرانیت یا اور کوئی باطل مذہب نہیں چلے گا وہ حق پر اپنے وقت میں تھے اب وہ بھی نہیں چل سکتے چہ جائے کہ ایک باطل مذہب چلے اگر ہم انہی الفاظ کو اسی ترجمے کو دوسرے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو وہ مسجد نبوی کا ماحول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے آپ کے ساتھ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہیں مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے اپنے جوتے اتارے تشریف لائے اور آپ کے ہاتھوں میں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں تورات کتاب جو آسمان سے سب سے پہلے نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ اس کے کچھ ورقے کچھ حصے کچھ صورتیں لائے اور آ کر یہ درخواست کی کہ آقا یہ تورات کے کچھ حصے ہیں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو منع فرمایا نہ پڑھنے کا ارشاد فرمایا بلکہ سکوت اختیار کیا اسی اسنا میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیٹھے اور ان اوراق کے حصوں کی تلاوت شروع کر دی ادھر بیٹھے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اب عمر کی نظریں تورات پر صدی کی نظریں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں وہ ادھر سے نظریں نہیں ہٹتی ادھر سے نظریں کی نہیں ہٹتی بالآخر کچھ دیر کچھ لمحے کچھ وقفہ گزرا نہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک نڈھال ہونا شروع ہو گئی آپ کا رنگ مبارک خراب ہونا شروع ہوا اسی اسنامے کے غصے میں تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم غصے پہ غصہ آ رہا ہے سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ صدیق اکبر جو پڑھ رہے ہیں انہوں نے بالآخر ناتاب لاتے ہوئے فرمایا عمر تم کیا کرتے ہو کیا دیکھتے نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کی طرف کہ آپ کی طبیعت کو آپ نے کس نہج پہ پہنچا دیا اسی اسنا میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تورات کو بند کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا کہ تبدیل ہو چکا ہے تورات کے ورقے کو بند کیا تین جملے کہے ایک جملہ تھا رضیت باللہ ربا دوسرا تھا وبی اسلام دینا تیسرا تھا وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و آپ بھی ایک مرتبہ ساتھ پڑھ لیں رضیت باللہ و و بالاسلام دینا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ ان تین جملوں کو پڑھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک ٹھیک ہوئی رنگ مبارک ٹھیک ہوا اعتدال پہ آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی ایک فرمایا کہ عمر میری موجودگی میں میرے ہوتے ہوتے ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے قرآن کے کے اسلام تو رات کو پڑھ رہا تھا رب کعبہ کی قسم اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو رات تو کیا صاحب تو رات من علیہ السلام کیوں نہ ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی اور قرآن کی تلاوت کے علاوہ چارہ کار نہ رہتا تو میری موجودگی میں تو رات کو پڑھ رہا تھا آقا کی موجودگی میں صاحب تورات کلیم اللہ موسیٰ سلاۃ وسلام ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ بھی ہوتے تو قرآن کی تلاوت کرتے میری پیروی کرتے ان کے علاوہ ان کی بھی پیرا کار چارہ کار ان کا بھی نہ بنتا اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائے کہ عمر جو تو نے تین جملے پڑھے ہیں یہ میرے رب کو اتنے پسند آئے مجھے بھی اتنے پسند آئے کہ جو مسلمان بندہ ان تین جملوں کو صبح کے وقت پڑھتا ہے شام ہونے تک یہ شام کے وقت پڑھتا ہے صبح ہونے تک اس کو کو موت موت ان ان تین تین جملوں جملوں کے صدقہ میں جس نے پڑھا اللہ سے ملاقات ہو گئی اللہ رب العزت ان تین جملوں کے صدقہ میں اس پڑھنے والے فوت ہونے والے کو اس کا نام اللہ رب العزت شہدا کے اندر لکھ لیتے ہیں تین جملوں کے پڑھنے کی وجہ سے وہ جملے کیا ہیں معنی کے اعتبار سے ہم دیکھیں رضیت باللہ ربا کہ میں اپنے رب کی ربوبیت پہ راضی ہوں جس حال میں رکھے خوشی ہو یا غمی جو چیز ہو فقر و فاقہ ہو یا غنا میں رب کی ربوبیت پہ راضی ہوں رضیت باللہ ربا دوسرا فرمایا بال اسلامی دینا ادھر قرآن کی آیت تو اگر ہم دیکھیں الم اکمل دینکم و اتممت تو نعمتی و رضیت الکم الاسلام دینا الفاظ کو دیکھیں ادھر باللہ کہ رب کی جو اب رضا ہے اسلام کے ساتھ ہے ادھر عمر بھی کہہ رہے ہیں رضیت باللہ ربا و بلام دینا تو دین اسلام کے ساتھ ہوں اسلام کے علاوہ اب عمر کسی اور مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تیسرا فرمایا وبل اسلامی دینا وبی محمد علیہ وسلم نبی رسولہ دونوں باتوں کی نفی فرما دی جس کے بارے میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لو کان نبی جن لکان عمر کہ اگر بھی فرض بلحال نبوت جاری ہوتی تو میرے بعد عمر نبی بن کر آتا وہی عمر بن خطاب رضی اللہ نے کیا فرما رہے ہیں کہ اب وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسولہ میرے نبی بھی میرے رسول بھی سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں میں اپنے محمد عرب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی کو نبی کسی کو رسول ماننے کے لیے عمر تیار نہیں ہے دونوں چیزوں کی نبوت کی بھی رسالت کا بھی فیصلہ کر دیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دوسری بات کہہ کے بعد ختم کرتا ہوں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اطہر میں دو جھوٹے مدیان نبوت نے دعویٰ کر دیا اسود آنسی مسلم کذاب اسود آنسی نے ایک تابعی رسول جن کا نام مسلم خولانی نام عبداللہ بن سو مسلم خولانی رحمہ اللہ ان کو کہا کرتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لا چکے تھے دور میں لیکن زیارت نہ کر سکے ان کو اسود آنسی نے پکڑا وہ بھی یمن کا رہنے والا یہ اسود آنسی بھی یمن کا رہنے والا اور وہ تابعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلم خلانی رحمہ اللہ بھی وہ بھی اسی یمن کے رہنے والے اس جھوٹے مدعی کذاب نے اس جھوٹے مدعی نبوت نے پکڑا اس تابعی کو کہنے لگا کس کو نبی مانتے ہو انہوں نے جواب دیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں وہ کہنے لگا مجھے بھی اللہ کا نبی مانو فرمانے لگے اس بات کو سننے کے لیے میرے کان تیار نہیں تصدیق کے لیے میرا دل تصدیق نہیں کرتا میں انکار کرتا ہوں تو کذاب ہے تو دجال ہے جھوٹا ہے سب سے بڑا جھوٹا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا میں تجھے ماننے کے لیے تیار نہیں اس نے مشورہ کیا اپنے مزارا سے مشورے یہ طے آیا یہ بات آئی طے ہوا کہ ایک آگ جلاؤ اور مسلم خلانی رحمہ اللہ کو آگ کے اندر ڈال دو جب ان کو آگ میں ڈالا گیا اللہ رب العزت نے کرم فرمایا کہ عبداللہ بن صوب مسلم خلانی رحمہ اللہ کو آگ نے ایک بال بھی ان کا نہیں جلایا صحیح سلامت واپسی آگ سے آ گئے صحیح طرح سے کچھ اثر نہیں کیا آگ نے اس واقعے سے آگے استدلال کی بات میری اتنی یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جنہوں نے اس درخت کو نکلوا دیا جس کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے سورت فتح کے اندر کہ اس درخت کو نکلوا دیا اس خوف اور ڈر کی وجہ سے کہ لوگوں کی پیشانیاں نہ لگے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں خلفاء راشدین میں دوسرے نمبر پہ ہیں وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جنہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس جرنیل اور امارت کے عہدے سے ہٹا دیا اس بات کے خوف کی وجہ سے کہ لوگوں میں چل پڑی تھی کہ جس جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ امارت کرتے ہیں وہ فتح یاب ہوتی ہے اس خوف کی وجہ سے ان کو امارت سے معذول کر دیا وہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب گئے حضر اسود کے سامنے میں جاتا ہوں آپ جاتے ہیں استلامی پیش کرتے ہیں یا بوسا دیتے ہیں عمر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب سامنے گئے تو کیا فرمایا اے اسود آج تجھ کو بوسا نہ دیتا لا یزر ولا ینفع تو ایک پتھر ہے نہ تو کوئی نفع دے سکتا ہے نہ تو کوئی نقصان دے سکتا ہے آج عمر تو جو تجھے بوسا دے رہا ہے وہ اس وجہ سے دے رہا ہے کہ میرے عمر عمر کے نبی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسا دیا تھا وہی عمر اتنا جو ہر ایک کا اعتقاد رکھنے والا نہیں اتنا جلیل قدر صحابی جس کے بارے میں آقا نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا اس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھے ایک طرف اتنی بڑی شخصیت کا صحابی کھڑا ہے خلفاء راشدین میں امیر المومنین کھڑا ہے جب آئے عبداللہ بن سو مسلم خلانی رحمہ اللہ مسجد نبوی میں وہاں سے جلا وطن کر دیا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے آ کے نماز پڑھی ساتھ موبر بن خطاب رضی اللہ نبی بیٹھے ہیں انہوں نے دیکھا کہ ایک مسافر ہے کہاں سے آیا باہر اس کی اونٹنی سواری بھی بیٹھی ہے بندی ہوئی اندر ان سے جب سلام پھیرا انہوں نے پوچھا بھائی کہاں سے آئے جواب ملا یمن سے آیا ہوں پھر پوچھنے لگے کہ یمن کے اندر جھوٹے اس مسیر اسود آنسی نے جھوٹا دعوے دار نبوت کے کرنے والے نے اس نے ہمارے ایک بھائی عبداللہ ایک ایک ہمارے بھائی کو آگ میں ڈالا ان کے ساتھ کیا بنا وہ فرمانے لگے ان کا نام عبداللہ ہے اسی اسنا میں حضرت عمر بن خطاب دلان کی فراست مومنہ کام کر چکی تھی فرمانے لگے میں تجھے رب کی قسم دیتا ہوں بتانا کہیں وہی عبداللہ تو تو نہیں انہوں نے جواب دیا کہ ہاں وہی عبداللہ بن صوب میں ہوں مسلم خلا نے مجھے کہا کرتے ہیں وہ عمر جو حضرت اسود کو بوسا نہیں دیتا اگر میرے نبی نے نہ دیا ہوتا کہ لا درخت کو نکلوا دیا وہ عمر بن خطاب اللہ عنہ جو نبوت کے منصب کے قریب قریب تھا نبوت کے بند ہونے کی وجہ سے نبی نہ بن سکا لیکن اس تابعی کے تابعی ہے تابعی ادھر عمر صحابی ہے خلفائے راشدین ہے اٹھے اور تابعی کے پیشانی پہ بوسا دے دیا عمر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بوسا دیا کس وجہ سے نماز کی وجہ سے ان کے روزوں کی وجہ سے یا ان کے تابع ہونے کی وجہ سے پوری انسانیت لے جائے ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے پوری انسانیت تابعین تابعین تبا مل کے تمام صحابہ مل کے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر حضرت علی کو ملا کے عثمان النورین کا مقابلہ نہیں پھر ان کو ملا کے عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہوں نے ان کی پیشانی پہ بوسا دیا عقید ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر پھر ان کو ساتھ لیا ساتھ لے کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس ختم نبوت پر تحفظ کرنے کے اعزاز میں اپنے درمیان میں بٹھایا ایک طرف عمر ہیں ایک طرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اجمعین ہیں درمیان میں مسلم خلانی رحمہ اللہ کو اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے رب کا شکریہ ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج عمر نے اس انسان کی اس شخص کی اس مرد کلندر کی زیارت کر لی آج عمر نے جس کے اوپر تو نے حضرت ابراہیم علیہ مسلاط والسلام جیسا معاملہ فرمایا تھا کہ ان کے اوپر بھی آگ نے کچھ اثر نہیں کیا اس امت کے ایک تابع کے اوپر بھی اثر نہ ہوا تو ختم نبوت کی اہمیت دیکھیں اور ادھر تین جملوں کو جب ہم دیکھتے ہیں رضیت باللہ و بالاسلام دینا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ یہ ختم نبوت کے جملے ہیں جن جملوں کے پڑھنے پہ اللہ میں نام لکھ لیتے ہیں ان جملوں پر عمل کرنے پہ اللہ کیا انعامات کی نوازش کرے اللہ مجھے آپ سب کو جو کچھ کہا سو عمل کی توفیق فکر